آبش نے ابراہیم سے انہوں نے سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی متواتر تین دن سیر ہو کر گندم کی روٹی نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ اپنی راہ پر روانہ ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو چوالیس